گھوڑا اور گدھا ایک وقت کا قصہ ہے کہ دریا کے کنارے ایک پرانی جھوپڑی میں ایک دھوبی رہتا تھا جس کے پاس ایک گھوڑا اور گدھا تھا آج کا دن بہت لمبا گزرا میں کتنا تھک گیا ہوں تم کیسے اتنا تھک گئے ہو میں ہوں جسے سارا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے تم تو بس مالک کو ہی اٹھاتے ہو چلو بھی اب رونا دھونا بند کرو اور سو جاؤ شب خیر جو گدھے نے کہا تھا وہ صحیح تھا ہر صبح دھوبی دھلے ہوئے کپڑے پاس کے گاؤں میں اٹھا کر لے جاتا اور واپس لاتا دھلائی کے کپڑے دھونے کے لیے کیوں کی اسے دور جانا ہوتا تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہوتا اور کپڑوں کا سارا وزن وہ گدھے پر لاد دیتا بیچارے گدھے کو سچ مچ بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا کوئی دھلائی کے کپڑے ہیں جناب او اچھا ہے تم آ گئے میرا بیوی اور بچوں کے ساتھ آیا ہے اور بہت سے گندے کپڑے پڑے ہیں جنہیں دھونا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب میں کل تک سب دھو دوں گا شکریہ کیا آج کوئی دھلائی کے کپڑے ہیں محترمہ ہینری میرے ناتی پوتے چھٹیوں کے لیے آئے ہیں وہ پورا دن کھیلتے ہیں اور اپنے کپڑے اتنے گندے کر لیتے ہیں مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ تمہیں بہت سے کپڑے دھونے پڑیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے محترمہ میں کل تک صف کر دوں گا کوئی دھلائی کے کپڑے ہیں میڈم آہ میں نے کل تھوڑی صفائی کی تھی اور میرے پردوں کو اچھے سے دھونے کی ضرورت ہے کیا مہربانی کر کے کل تک یہ سب کر لوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے میڈم میں کل تک یہ سب کر دوں گا اور اس طرح دھوبی دروازے در دروازے جاتا رہا اس دن کے لیے دھلائی کے کپڑے اکٹھے کرتا ہوا ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر ایک کے پاس یا تو مہمان آئے ہیں یا پارٹی ہو رہی ہے یا صاف صفائی ہو رہی ہے اس نے وہ پورا بوجھ بیچارے گدھے پر لاد دیا آج تو بہت زیادہ کٹریاں ہیں مجھے پتا نہیں کہ میں انہیں کیسے سنبھال کر رکھوں بیچارے جانور کی پیٹ پر مجھے گدھے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا ان پر نظر رکھتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے کچھ راستے میں گر جائے تو بجائے اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کی دھوبی گدھے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا بیچارہ گدھا بامشکل چل پاتا اس کا بوجھ اتنا وزنی تھا کہ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ گر جائے گا گرمی بڑھنے لگی اور دھوبی تھک گیا تھا اوہ آج تو بہت گرمی ہے اور یہ سب پیدل چلنا مجھے تھکا رہا ہے اور وہ بھی ایسے دن جب ہمارے پاس اتنا ڈھیر کام پڑا ہے پر ہمیں کچھ دیر رک کر آرام کرنا پڑے گا ارے گھوڑے کیا بات ہے آج میرا بوجھ اتنا بھاری ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری پیٹ ٹوٹ جائے گی مہربانی کر کے اسے اٹھانے میں میری مدد کرو آج تو مالک بھی تم پر سوار نہیں ہے مہربانی کر کے میرا کچھ بوجھ بانٹ لو بالکل بھی نہیں میرا کام ہے مالک کو اٹھانا تمہارا کام ہے بوجھ اٹھانا بس بات بالکل صاف ہے بے چارا دوست مجھے بہت افسوس ہے دوست مجھے تم پر کبھی اتنا زیادہ بوجھ نہیں لادنا چاہیے میں نے اس میں سے کچھ گھوڑے پر کیوں نہیں لادا مجھے معاف کرنا کرنا پر مجھے یقین ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ آج ہمیں اس بھلے بوڑھے گدھے کو آرام دینا چاہیے میرے ساتھ صحیح ہوا ہے دوست اگر میں پہلے خود غرض نہ ہوتا تو ہم نے یہ بوجھ بانٹ لیا ہوتا اور مجھے اس کا آدھا ہی اٹھانا پڑتا پر کیونکہ میں اتنا نیچ تھا مجھے اس کی سزا ملی کہ مجھے یہ سب اکیلے ہی اٹھانا پڑے گا تو آپ دیکھیں یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم بوجھ بانٹ لیں اپنے دوستوں کی مدد کریں اور ایک ساتھ مل کر کام کریں اس طرح کسی پر بھی زیادہ بوجھ نہیں پڑتا اور سب کچھ ہو جاتا ہے معقول وقت پر اور ہنسی خوشی ایک کاہل گدھا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک تاجر تھا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا وہ پیسوں کی خاطر مختلف اشیاء کی تجارت کیا کرتا تھا اس تاجر کے پاس ایک گدھا تھا وہ گدھے پر اپنے سامان کی بوریاں لاتا اور اس کو بازار لے جاتا فروخت کرنے کے لیے وہ تاجر اپنے گدھے کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتا تھا کیوں اس کو اس بات کا احساس تھا کہ گدھا اس کے تجارتی کاروبار کے لیے بہت اہم ہے تاجر گدھے کو بہت صاف ستھرا رکھتا اور صحت مند رکھتا تھا وہ اس کو کھانے کے لیے صحت مند کھانا کھلاتا گدھا جوان اور طاقتور تھا وہ کئی ساری اشیاء کی بوریاں اپنی پیٹ پر لادتا اور اپنے مالک کے ساتھ ہر روز بازار جاتا تھا پر وہ بہت ہی کاہل تھا اس کو کھانا کھانا سونا یہاں وہاں گھومنا بے حد پسند تھا پھر سے بازار جانا ہے کاش میرے مالک کسی دن چھٹی کیوں نہیں مناتے مجھے چھٹیاں بہت پسند ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو چھٹیوں کی ضرورت نہ ہو پر مجھے تو چھٹیوں کی ضرورت ہے گدھا اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ تاجر کے لیے روز بازار جا کر اشیاء فروخت کرنا انتہائی ضروری ہے اگر تاجر روز بازار نہ گیا تو پھر اس کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا اور اگر پیسے نہیں آئے تو پھر گدھے کے لیے بھی کھانے کی غذا کا انتظام کرنا مشکل ہوگا بازار کی مانگ کے مطابق تاجر کو ہر روز الگ الگ اشیاء کی تجارت کرنی پڑتی تھی کبھی دالیں تو کبھی اناج کبھی سبزیاں مسالے تو کبھی پھل وغیرہ تاجر کو ہر روز اپنے گاؤں سے گدھے کے ساتھ بازار جاتے وقت دریا کو پار کرنا پڑتا تھا اور وہ اس وقت اپنے گدے کا خاص خیال رکھتا تھا ایک دن تاجر کے قریبی دوست نے اسے بتایا کہ بازار میں نمک کی کافی مانگ چلی ہے شکریہ میرے عزیز دوست تم نے مجھے یہ خبر دی میں بہت جلد نمک فروخت کروں گا بازار میں فروخت کرنے کے لیے جلد ہی تاجر نے بارہ بوری نمک کا انتظام کر دیا اس نے چھ بوری نمک گدھے پر لاد دیا پر جلدی ہی اس کو احساس ہو گیا کہ یہ چھ بوریاں بہت ہی وزنی ہیں گدھا ان کا بوجھ ایک ساتھ نہیں اٹھا پائے گا بے بیچارہ گدھا یہ اتنا بوجھ نہیں سہ پائے گا مجھے اس کا بوجھ کم کرنا ہوگا یہی بہتر ہے میں گدھے کو اس قدر چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا یہ کہہ کر اس نے ایک بوری خود کی پیٹ پر لاد لی اس کے باوجود گدھا چلنے سے قاصر تھا تاجر اپنے گدھے کی پرواہ تو کرتا تھا پر اس بات سے واقف تھا کہ اس کا گدھا کاہل بھی ہے لہٰذا اس نے ایک لکڑی گدھے کی پیٹ پر ماری اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرنے لگا اوہو اب چلو بھی تم بہت آرام کر چکے اب اتنے بھی کاہل نہ بنو ہمیں بازار جانا بے حد ضروری ہے اس دن تاجر نے اپنی ساری نمک کی بوریاں بازار میں فروخت کر دی او میرے دوست نے درست اطلاع دی تھی سچ میں بازار میں نمک کی بے حد مانگ بڑھ چکی ہے تاجر نے ہر روز کی طرح پھر نمک بازار میں فروخت کرنا شروع کر دیا وہ اب نمک کی بوریوں کی بوریاں گدھے پر لادا کرتا تھا گدھے کو نمک کی کبھی پانچ تو کبھی چھ بوریاں لاد کر ہر روز بازار جانا پڑتا تھا جس سے گدھا کافی ناخوش تھا پر لوٹتے وقت گدھا بالکل خالی آتا تاجر اپنا سارا نمک بازار میں فروخت کر ہی دیتا تاکہ گدھے کو لوٹتے وقت کوئی بھی بوجھ نہ اٹھانا پڑے ایسے ہی کچھ دن تک سلسلہ آگے بڑھا ہر روز کی طرح ایک دن تاجر نے پھر سے چھ بوریاں گدھے کی پیٹ پر لا دی اور بازار کے لیے نکل پڑا جیسے ہی وہ دونوں دریا پر پہنچے انہیں مد و جزر زیادہ نظر آیا ہمیں بہت ہی دھیرے چلنا ہوگا تاکہ ہم اس اچھلتے ہوئے پانی میں پھسل نہ جائیں پر جیسے ہی ان دونوں نے آدھا دریا پار کیا کہ تبھی اچانک گدھے کو بڑے سے پتھر کی ٹھوکر لگی اور وہ پانی میں پھسل کر اسی پتھر پر بیٹھ گیا تاجر نے جیسے تیسے گدھے کو اٹھایا اور دریا پار کروایا گدھا بہت ہی خوف زدہ تھا پر اچانک اس نے محسوس کیا بوریا تو اب بھی میری پیٹ پر لدی ہے پر میں اتنا بوجھ محسوس نہیں کر رہا ہوں وہ ایک جادوئی دریا ہے گدھا اس بات سے قاصر تھا کہ دریا میں پھسلنے کی وجہ سے ان بوریوں کا سارا نمک پانی میں گھل گیا اور اب ان بوریوں میں بالکل بھی نمک نہیں بچا جس کی وجہ سے گدھے کی پیٹ پر گدھے کو کوئی بھی وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اب بوریوں میں نمک بچا ہی نہیں تھا او میری ساری محنت ضائع ہو گئی اب میں کیا فروخت کروں گا شکر ہے خدا کا کہ میرے گدھے کو کچھ نہیں ہوا اب بازار جانے کی کوئی تخ نہیں بنتی مجھے گھر واپس چلے جانا چاہیے کیا کوئی بوجھ بھی نہیں اور کوئی کام بھی نہیں یہ تو کمال کا جادو ہے اس حادثے کے بعد گدھے کے پاس پورا دن تھا اس نے اس دن صرف خوب ٹھوس کے کھایا اور خوب سویا وہ اس دن بہت خوش تھا پھر اگلے دن تاجر نے چھ بوریاں نمک کی اپنے گدے پر لادی اور بازار کے لیے نکل پڑا کل کا دن کتنا اچھا تھا آج پھر مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے رکو آج بھی میں کاہلی کر سکتا ہوں آج بھی میں اپنی پیٹ پہ لدے بوجھ کو کم کر سکتا ہوں اور گھر واپس جا سکتا ہوں کل کی طرح وہ ایک جاد دریا ہے جو میرا بوجھ کم کر دیتی ہے مجھے امید ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گی تاجر اس دن گدھے کی سازش سے بالکل ناواقف تھا ہر روز کی طرح تاجر اپنے گدھے کو لیے اس دریا پر پہنچ گیا گدھا تاجر سے پہلے ہی دریا کی طرف بڑھ گیا اس سے پہلے کہ تاجر اس کو روکے گدھا اسی جگہ پر پھسل گیا جہاں پچھلی بار پھسلا تھا یہ تم نے کیا کیا بے وقوف کاہل جلدی اٹھو پر بہت دیر ہو چکی تھی بوریوں کا سارا نمک پچھلی بار کی طرح دریا میں گھل چکا تھا گدھے کو اب کوئی بھی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا گدھا بہت خوش کوئی بوجھ نہیں اور اب کوئی کام نہیں یہ پھر کیسے ہو گیا رکو ذرا سوچتا ہوں کیا اس گدھے نے یہ جان بوجھ کر کیا جانور میں نے اس کی اتنی دیکھ بھال کی اور اس نے بدلے میں مجھ کو یہ سلا دیا اسے گھر واپس لے جاتا ہوں مجھے پتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے گدھے نے سوچا کہ یہ میں نے صحیح طریقہ نکالا کام کو نہ کرنے کا پر تاجر کا تو کوئی اور ہی منصوبہ تھا اگلے دن تاجر نے گدھے کی پیٹ پر آٹھ بوریاں لا دی پر گدھے نے اف تک نہیں کیا آٹھ بوریاں پر میں بوجھ کیوں محسوس کروں آہ, آہ, میرے لیے بوجھ مسئلہ نہیں رہا رکھنے دو مالک کو جتنی بھی بوریاں رکھنا چاہتے ہیں بازار اب جاتا کون ہے جب وہ دونوں دریا پر پہنچے تو تاجر نے خاموشی سے گدے پر نظر ڈالی آئی میری جادوئی دریا اور دریا پار کرتے وقت گدھا پھر وہی جگہ پر جا کر پھسلا جہاں وہ ہمیشہ گرتا تھا پر اس بار تاجر نے گدھے کو نہیں اٹھایا اور گدھے کا بوجھ کم نہیں ہوا اور اچانک میری پیٹ کیا ہے تاجر بہت ہی ذہین تھا اسے پتا تھا کہ گدھا اس کے ساتھ پھر وہی چال چلنے والا ہے اسی لیے اس نے اس بار بوریوں میں نمک کی جگہ کپاس بھر دیا تھا جیسے ہی گدھا دریا میں بیٹھا ویسے ہی کپاس نے دریا کا پانی چوس لیا اور گدھے کا وزن بڑھ گیا تمہیں کیا لگا کہ تم مجھے یوں ہی بیوقوف بنا لو گے اب تم آٹھ بوریوں کا بوجھ اٹھائے بازار بھی چلو گے اور گھر کی جانی بھی لوٹو گے یہ تو بہت ہی وزنی ہے میری پیٹ گدھے کو تب احساس ہو گیا تھا کہ وہ جادوئی دریا نہیں ہے گدھا ان آٹھ بوریوں کو اپنی پیٹ پر لادے ہوئے بازار گیا بھی اور پھر اسی بوجھ کے ساتھ گھر بھی واپس آیا اس دن کے بعد سے گدھے نے کبھی بھی دریا میں گرنے کی حماقت نہیں کی